صورت النساء آیت ایک سو اڑسٹھ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا وہ لوگ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو بھی چھپایا جو تورات میں مذکور ہیں یعنی انہوں نے کفر بھی کیا اور ظلم بھی کیا ان کے لیے مغفرت اور ہدایت نہیں ہے کفر اور کتمان حق مغفرت سے محرومی کے اسباب ہیں